ٹینشن دیکھا ہوتا دوسرے کو لے کر اپنے ٹینشن ہوتا کسی اپنے باس کو لے کر اپنے نیبر کو لے کر کسی کو لے کر ٹینشن ہوتا جب میں نے یہ فارمول بنا لیا کہ it is me that matters تو میں کیوں کسی کا بوجھ پر لوں باس کا یا نیبر کا یا کسی ریلیٹو کا بوجھ کیوں اپنے سر پر لوں it is me that matters زندگی کو گزارنا سیکھیے زندگی گزارنا سیکھی لوگ زندگی کو بھگتنا جانتے ہیں زندگی گزارنا سیکھی لوگ زندگی کو بھگتنا جانتے ہیں میرا کہنے کی زندگی گزارنا سیکھیے